اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا